اور اس سے پہلے موسا کی کتاب سے پیشوا اور مہربان اور یہ کتاب ہے تزد فرماتی عربی زبان میں کہ ظلموہے کو ڈرسنائی اور کوہے کو بشارت